حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ سورج گہنا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتے حتیٰ کہ سورج روشن ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند کسی کی موت کی بنا پر نہیں کہنا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جو چاہے تبدیلی لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی مخلوق پر تجلی فرماتا ہے تو وہ فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے تو جب ان دونوں میں سے کسی میں کوئی تبدیلی واقع ہو یعنی سورج یا جان کو گرہن لگے تو نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور امر صادر فرما دے سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاسی